بند گنج کہروپری مہامتمپ جاسوچن روکرنی کری سد گروان کی ج دنیا میں پرائے سبھی جگہ لوگ اس پرماتما کو پانے کے لیے نانا پرکار سے مندروں میں تیرتھوں میں مسجدوں میں چرچوں میں گرودواروں اتیادی میں جایا کرتے ہیں کنتو ان سب تیتھوں کے مول میں یعنی دیکھا جائے جن کے نام سے ان تیارتھوں کی استھاپنا ہوئی چاہے وہ گرودوارا ہو چاہے مندر ہوں چاہے مسجد ہوں چاہے چرچ اتیادی ہوں ان سب کے مل میں کوئی نہ کوئی مہاپرش ہیں جنہوں نے ایکانت کے سیون کے دوارا اس پرماتما کو اپنے انترال میں پایا اور پھر انہیں مہاپروشوں کے نام پر نانا پرکار سے تیوں کی استھاپنا ہوئی چاہے وہ مسجد ہو چاہے چرچ ہو چاہے گرودوارا ہو چاہے مندر ہو بان بدھ بہان مہاویر بھی نادھار وچرن کرتے ہوئے ایکان دش کے سیون کے دوارا انہوں نے پرماتما کو پایا تو آج ان کے نام سے نانا پرکار کے بودھ مندر بنے ہوئے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے مہاویر جی کے بھی مندر دیکھنے کو ملتے ہیں اور محمد صاحب نے بھی ایکانت کندرا میں پرماتا کو ایک پرماتما کا چنتن کیا اور ان کو پرماتما کی آیتیں اتری خدا کی تو آج ان کے نام سے مسجدوں کا نرمان ہوا اسی پرکار سے چرچ ہے چرچوں کا ہے عیسا مسیح نے بھی اسی پرکار سے ایکانت ایکانت دیش کے سیون کے دوارا اس پرماتما کو پایا تو آج ان کے نام سے نانا پرکار سے چرچوں کی استھاپنا ہو رہی ہے تو جتنے بھی ورتمان سماج میں پرائ سبھی لوگ انہیں تیتھوں میں اس پرماتما کو کھوجنے کے لیے جاتے ہیں کنتو ان سب مہا پروشوں نے ایکانت میں اس پرماتما کو اپنے ہردے میں پایا اور یہی ہمارے شاستروں کا بھی کہنا ہے کہ پرماتما کا نواس سمپورن بھوت پرانیوں میں ہے مگر سب کے ہردے کے انترال میں ہے ایشور سرو بھوتا نام ہردے سے ارجن تیشتی بھگان شری کرشن بھی ارجن کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہے ارجن ایشور سمپورن بھوت پرانیوں کے ہردے میں ہے جتنے بھی چراچر جیو ہیں ان سب کے ہردے میں اس پرماتما کا نواس ہے رام میں بھی گوسوامی تلسی داس جی نے یہی بتایا کہ اتیا پریتی دیکھے رگویرا پرگٹے ہردیہ ہرن بھیرا جب اتیا پریتی کا پرواہ دیکھا تو وہ پرماتما سن جی کے ہردے میں پرگ ہو گئے تو اس پرکار سے پرماتما کا نواس پرماتما کی جو اوترن کی جو استھان بتایا گیا وہ ہردیہ بتایا ہمارے مہا پروشوں نے یہ مندر مسجد اتیادی تو یہ سب پرارمبک پاٹھ شالیں ہیں جن کے دوارا ہم اپنے ہردے کے انترال میں ایک پرماتما کی پرتی شردھا کو سنجوئیں اور دھیرے دھیرے پھر اس کے بعد ہم کو سادھنا ویسی کرنی ہے جیسے ہمارے ان مہاپروشوں نے کی ایک دیش کے سیون کے دوارا تو اس پرکار سے وہ پرماتما کا نواس سمپورن جیووں کے ہردے میں ہے تو آج تھوڑا سا ہردے کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ ہردے کیا ہے جہاں پرماتما کا نواس ہے کیسے اس کو ڈھونڈا جائے اور دھیان بھی ہردے میں کیا جاتا ہے تو واست میں ہردے کیا ہے اسی کے بارے میں تھوڑا سا چرچا کریں گے آج جیسے کہ یہ جو شریر ہے ایک تو جو ہم سب کے پاس ہے جس کو ہم سب لوگ دیکھتے ہیں ہاڑ ماس کا جو بنا ہوا چھتی جل پاوا گگن سمیرا یہ شریر سب کے پاس ہے کنتو ہمارے مہا نے اس شریر کے انترال میں بھی دو دو شریر اور پائے کہ شریروں کے انترال میں بھی دو شریر اور ہیں پر سے تین پرک کا شریر ہمارے ماں پورشوں نے بتایا ہے ایک تو ستھل شریر یہ جو ہاڑ ماس کا شریر جو ہم آپ کے پاس ہے چھتی جل پاو گگن سمیری پنچ رچیت اتم شریرا یہ ہے ستھول شریر اور اس کے بعد آتا ہے سوکشم شریر جس کو من کا شریر بتایا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے کارن شریر جس کے کارن یہ سوکشم شریر کاریرت ہوتا ہے تو پہلے ستھول شریر کے بارے میں بتائیں گے آخر جو ہردے ہے کیونکہ جس پرماتما کو ہم کو پانا ہے تو یدی اسی شریر کے انترال میں ہردے ہے تو شریر مرنے کے بعد جو شریر کے انترال میں جیواتما نکل جاتی ہے تو پرماتما کہاں رہتا ہے تو شریر مر جاتا ہے اس کے انترال میں کہیں کچھ نہیں رہتا ہے واست میں استھول شریر اس کے انترال میں جو ہردیہ لوگ بتاتے ہیں جیسے کہ ہردے ایک شریر کا انگ بھی ہے ستول شریر کا جس کے دوارا سمپور شریر میں رکت کا سنچار ہوتا ہے اسی ہردے میں انک پرکار کے روگ بھی ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک جیسے ہردے روگ بولا جاتا ہے ہردے روگ ہو جاتے ہیں اس ہردے کے انترال میں تو یہ تو شریر کا اگ ہے جیسے کوئی گاڑی کے انجن کا پیسٹن ہو تو اسی پرکار سے شریر کا ایک اگ ہے جب اس کے انترال میں سے جیو آتما نکل جاتی ہے تو یہ شریر مر جاتا ہے تو یہ ہردھ بھی جو شری کا وہ ہرد رہتا ہے مگر کوئی کام نہیں کرتا وہ تو اس میں پرماتم کہاں اس لیے یہ سو شریر کا جو ہرد ہے یہ ہرد ہمارے مہرشوں نے نہیں بتایا جس کے انترال میں پرماتم کا نواس ہے وہ ہرد اس سے بھی اتنت گہرائی کے استھان میں ہے جیسے کہ گوسومی تلسی داس جی نے رامائن میں بتایا کہ سو متی تھل ہردیا گادو کہ سو متی ہی بھومی ہے اور ہردے اس میں گہرا ستھان ہے سمتی بھومی اردات جو پرماتما کی طرف جو لگانے لگا دینے والی جو ہماری بدھ ہے اس کی بھی اتنت گہرائی میں کہیں ہرد کا ایک گہرا استھان ہے ایک من کی ایک گہرائی ہے جس کا نام ہردی ہے جس میں پرماتما کا نواس ہے تھوڑ شریر کے انترال میں پرماتم کا نواس استھول شریر کے جو ہردی ہے اس میں پرماتم کا نواس نہیں ہے اور اس کے بعد دوسرا شریر آتا ہے سوکشم شریر یہ سوکشم شریر کے روپ کو ہمارے مہا پوشوں نے بتایاست اس کا روپ بتایا سولہ تتوں کا بنا ہوا سوکشم شریر ہے جس میں دس اندریا ہے من بہن تیجسرو اور پراگ یہ چھ الگ تتو ہیں اور دس اندریا ہے ان سولہ کو ملا کر کے یہ سوکشم شریر کا سروپ بتایا جاتا ہے جس کو من کا شریر من کا جس کے انترال میں من کا سنسار ہے اس من کے شریر میں اس میں پانچ کرمیاں اور پانچ جاندریاں ہیں پانچ کرم اندریاں جیسے ہاتھ پیر مکھ اس پرکار سے پانچ کرم اندریاں ہیں اور پھر پانچ جانیا ہیں جن کے دورا ہمیں بہتک جانکاری ملتی ہے آنکھ کا ناک توچا جیوا اور من بدھی ان اندروں کے دوارا جو بھی ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں یا رساسوادن کرتے ہیں ان کے دوارا جیسا بھی ہم کو وشے ملا انہیں وشیوں کے انروپ پھر ہمارے من میں سنکلپ اٹھتا ہے پھر ویسے ہی چت چنتن کرتا ہے بدھ نر لینے لگتی ہے اور ویسا ہی پھر ہمارے چت کے انترال میں سنسکار پڑ جاتا ہے جس کو اہنکار بولا جاتا ہے اور تیجسو اور پراگ جب تک ہم پرکرت گتیشیل رہتے ہیں تب تک یہ دونوں پرسپت رہتے ہیں کنتو جب ہم پرماتما کے چنتن کی اور اگرسر ہوتے ہیں تو یہ جو دسو اندریاں ان کا جب سم کرنے میں پرویرت ہوتے ہیں تب اندر سیم کے ساتھ اور چت کرن کے سیم کے ساتھ جہاں ہم پرماتما کے چنتن میں لگتے ہیں تب دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں جو پرماتما کا تیج ہے جسے تیج تیجس اور دوسرا پراگ جو پرسپت تھے وہ جاگرت ہونے لگتے ہیں ایشوری جو تیج ہے جو پراگ کے روپ میں ہمارے انترال میں ودیمان ہے وہ جاگرت ہونے لگتا ہے جس کو پرگیا کہا جاتا ہے اس پرکار سے سولہ تتو کا سوکشم شریر پہلے تو اس کے دوارا ہم پرکتی کی اور گتیشیل رہتے ہیں اسی کو وہاں شری کرشن نے اور سکشپ سے سولہ تتو کا چھ تتو کا بتایا کہ چھ تتو کا سوکشم شریر ہے سنکت اس کا سنکت روپ بتایا کہ مم واشو جیو لوکے جیو بھوت سناتن منشا اندریا نے پرکرتھانی کرشتی ارجن سنت پرا میں یہ جیواتما میرا وش ہے سناتنش ہے جیو بھوت سناتن اور یہ جیواتما ہے منشاانی ان پرکرستھانی کرشتی یہ جو جیواتما ہے من اور پانچوں جان اندریاں ان چھو کو ملا کر کے پرکرستھانی کرشتی پرکر کی اور آکر ہوتی ہے جیواتما کیسے ہوتی ہے اگلے شلوک میں بتاتے ہیں کہ شریرم ید واپنوتی یچا پامتیشور گہیت ویتاانی سیاتی وای گندا نواسیات جس پرکار سے وایو کسی گند کو ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر لے جاتی ہے جیسے کہ کہیں کوئی خوشبودار کوئی پیڑ یا پودا ہے جب ہوا چلتی ہے تو اس کی خوشبو چاروں طرف پھیلنے لگتی ہے اور جب ہوا نہیں چلتی تو کیول اسی پیڑ پودے کے پاس میں ہی ارد گردی اس کی تھوڑی بہت خوشبو رہتی ہے اور ہوا کے ساتھ وہ پورا پریسر مہکنے لگتا ہے تو جس پرکار سے وایو گند کو ایک سان سے دوسرے اس لے جاتی ہے ٹھیک اسی پر جو شریروں میں گیت ویتان سیاتی وایو گندا نواسیات تو پور دہداروں کا یہ جو مالک جو جیواتما ہے یہ ان اندریوں کو من کو ایک سان سے دوسرے سان پر لے جاتا ہے یہ جو چھ اندریاں ہیں پانچ گیان اندریاں اور ایک من ان کو ایک سان سے اس شریر سے چھوڑ کر کے دوسرے شریر کو پردان کر دیتا ہے اور جیسا بھی ہم ان من اندریوں کے دوارا گرہن کرتے ہیں ورتمان میں ویسے ویسے ہمارے انترال میں سنسکار بنتے جاتے ہیں ویسے ویسا ہمارے اترال میں سوکشم شریر کی رچنا بننے لگتی ہے اور جیسا سنسکار آیا شریر کے انتکار میں ویسا ہی ہم کو انہیں منندروں کے دوارا جیسا ہمارا سنسکار ہے ویسی یہ منندریاں یہ جیواتما کی انپستھتی میں اگلا شریر دھارن کر لیتی ہیں کیسے دھارن کرتی ہیں شروترم سپرشنم چکش سپرشنم شروترم چکش سپرشنم چ رسنم گرانمیو چ ادھشٹھائے منشچائم وشانوپ سیوتے کہ جیسے یہ جو پانچ گیانندریاں کان ناک توچا جیوا ان کے دوارا جو بھی ہم گرہن کرتے ہیں شروترم چکش سپرشنم چ رسنم گران گرانمیو چ ادھا منشایم وشانو سیوتے اور اندروں کے دورا جو بھی ہم نے جیسا جو بھی ہمیں ہم نے پور میں جو ان کے دوارا جو گرہن کیا تھا اور ان کے دوارا جو ہمارے انترال میں جو سنسکار بنا تھا جیسا جو ہمارے انترال میں سوبھاؤ بنا تھا پھر اسی سنسکار کے انوسار اس اگلے شریر میں بھی ہم ویسے وشوں کا بھوگ کرتے ہیں ویسے ہم لگتے ہیں بتایا ہے کہ یم یوم واپس من انتہے اتنت کلے تم تمہیں کو انتہے سدا تداؤ بھاویتا کہ پرائ منشی جس بھاؤ کا سمر کرتے ہوئے شریر کا پرتیاگ کرتا ہے اسی بھاؤ کے انسار اگلا شریر اس کو اپت ہوتا ہے تو یہ سوکشم شریر کا سوروپ جو من اور پانچ جانا جس کو بتایا جو بھی ہم بھلے برے وشیوں کو گرہن کرتے ہیں اس کے دوارا جیسا ہمارا سنسکار بنا پھر اسی کو لے کر کے جیواتما اگلا نیا شریر دھارن کر لیتی ہے اسی پرکار سے کرم بنا رہتا ہے کنتو جب ہم اسی اندری انہیں اندریوں کے دوارا اس من کے دوارا پرماتما کے چنتن میں لگتے ہیں ایک پرماتما کے نام میں ایک پرماتما کے روپ میں لگتے ہیں تو ان منندروں کے سیم کے ساتھ دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں اس سکشن شریر کا جو ہے سماپت ہونے لگتا ہے اور اس ہردے کو اس کے انترال میں جو اتنت گرہ میں جو ہردے ہے اس کو کیونکہ ہم دیکھ کیوں نہیں پاتے کیونکہ ہمارے ہردے کے انترال میں موہ پڑا ہوا ہے جیو ہردی تم موہ بھی سیکھی گرنتھی چھوٹ پڑے کی بھی دیکھی کیونکہ جیو کے ہردے کے انترال میں گنا موہ کا اندکار ہے جیسے کہ ابھی رات ہے یعنی سب لائٹیں بند کر دی جائیں تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے ہم کہاں ہیں ہمیں کہاں جانا ہے کیا کریں کیسے چلیں ہم کہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا کیسے ہم کاریہ کریں گے تو ٹھیک اسی پرکار ہمارے انترال میں ہمارے ہردے کے انترال میں گھنا موہ کا ادھکار ہے اسی لیے ہم اپنے ہردے کو نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارے انترال میں ہردے کہاں ہیں جہاں پرماتما کا نواس ہے اور کیسے ہم اس پرماتما کا دھیان کریں اسی کو اس ہردے کا جو موہ کا اس ہردے کے انترال میں جو موہ کا گھنا اندکار ہے یہ سماپت کیسے ہو اس کے لیے گوسوامی تلسی داس جی نے رام رام چیت مانس کی شروعات میں ہی بتایا کہ شری گرو پدنکھ منی گنج ہوتی سمرت دیویہ درشٹی ہی ہوتی کہ گرو مہارا کے چرنکھوں کی جوتی منی مانکوں کے سمان ہے سمرت دیویہ درشٹی ہی ہوتی اس کو سمرن کرنے سے چرنکھوں کو دیکھنے سے ہردے کے انترا میں دِویہ دشی کا سنچار ہوتا ہے جو وہاں شری کرشن ارجن کو پردان کی تھی تو اس دیوی دش کے دوارا ہوگا دلن موہتم سوس پرکاسو یہ دیوی دشی کے دورا ہمارے ہردے کے میں جو موہ کا ہے دلن موہتم سوس پرکاسو یہ جو دیوی کا جو پرکاش ہے یہ موہ کے دیکھ کو سماپت کر دیتا ہے سماپت کرنے والا ہے بڑے بھاگے اور آوہی جاسو اور وہ بڑا بھاگیہ شالی ہے جس کے ہردے کے انترال میں اس پرکار سے اس دیوی دش آ جائے گرو مہاراج کے چرنک آ جائیں اس پرکار سے گوسوامی تلسی داس جی نے اس ہردے کے انترا میں جو موہ کا گھنا ہے جو ہماری یہ جو من من اور یہ جو پانچ ہیں جو پرکرتی اور گتیشیل ہیں جس کے کارن کارن ہم ہردے میں ست اس پرماتما کو نہیں دیکھ سکتے اس کو سماپت کرنے کا اپائے مہاپرشوں کے چرنک بتایا اسی کو وہاں شری کرشن نے بھی یہی بتایا کہ او میری کاکشر برہم وارن ماں منسمر کہ ہے ارجن تو اوم کا جاپ کر اور میرے سروپ کا سمرن کر نام کا جاپ اوم کا بتایا اور سروپ دیکھنے کے لیے اپنا بتایا تو وہاں شری کرشن کا سروپ دیکھنے کا مطلب ہے کسی تتدرشی مہاپرش کا سروپ کا دیکھنا کیونکہ وہاں شری کشن اپنے آپ کو تتو درشی کے سمک بتاتے ہیں کہ جو تتو درشی کا وہ سروپ میرا ہے اس کو آپ گیتا میں پڑھیں گے توست روپ سے پائیں گے تو نام کا جاپ اوم کا بتایا اور دیکھنے کے لیے کسی تتو درشی مہاپرش کا سروپ بتایا میرے سروپ کا سمر کرتی تتدرشی مہاپر کا سروپ جو بنانے کے نام کے جاپ کے دورا اور مہپر کے سروپ کے دوارا ہی اس ہردے کے انترال میں مو کا جو ادکار ہے وہ سماپت ہو سکتا ہے تو جب یہ ہماری من اور اندریاں جن من اندروں کے دورا ہم وشوں کا بھوگ کرتے ہیں وشوں کا سیون کرتے ہیں اور پھر اس شریر کو چھوڑ کر کے اگلا نیا شریر میں بھی انہی وشوں کے دوارا ہمیں اگلا شریر ملتا ہے تو ان کو سیم کے لیے ان کے سیم کے لیے ہمیں ایک پرماتما کے نام کے جاپ کے دوارا اور مہا کے سروپ کے دوارا ہمیں ان اندریوں کا من کا سیم کرنا ہے اس پرکار سے جب ہم اپنے من کو اپنی اندریوں کو نام کے چنتن میں روپ کے چنتن میں لگاتے جائیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے دِن دشن ہونے لگے گا اور دھیرے دھیرے ہمارے جو بھی سماپت ہونے لگتا ہے اور دشی کے پرکاش کے دوارا اسبھا ہمارے ہردے کے انترال میں آنے لگتی ہے پرماتم یوگ شیم کے روپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دن دھیرے دھیرے پھر اس سوکشم شریر کے جہاں ہم نے سیم کیا اس کے بعد آتا ہے کارن شریر جو اس سوکشم شریر کا بھی کارن ہے اس لیے اس کو کارن شریر بتائے گا جس کو تیسرا شریر ہے سول سوکشم اور کارن یہ جو تیسرا کارن شریر ہے یہ دونوں شریروں کا کارن ہے سول اور سوکشم شریر کا کارن اس لیے اس کو کارن شریر کہا جاتا ہے اور یہ کارن شریر ہے کیا اس کے انترال میں کیا ہے جس کے کارن یہ ہمیں سوکشم شریر اور یہ سو شریر لینا پڑتا ہے اور وہ ہے اس کے لیے اس کا کارن بتایا گیا کہ ترگنم پرکرتی پرکتی کو ہمارے مہا پوشوں نے دو پرکار سے بتایا ہے کہ ودیا مایا ایک ہے ودیا مایا ایک ملاوے رام سو ایک نرک لے جائے اسی کو بہت شری کرشن نے بھی بتایا کہ ایک جڑ پرکرتی ایک چیتن پرکرتی ہے جو جڑ پرکرتی ہے اس کا سروپ بتایا کہ وہ اشدا مول پرکرتی پانچ تتو جل پاو گگن سمیر یہ پانچ تتو ہیں اور من بدھی اور اہنکار ان تینوں یہ تین اور پانچ تتو ان تین آٹھوں کو ملا کر کے اشتدا مول پرکرتی بنتی ہے جو جڑ پرکرتی ہے یہ ایک پرکار سے نرجیو ہے کنتو اسی کے انترا میں دوسری جو پرکرتی ہے وہ ہے چیتن پرکرتی جس کو جیواتما بتایا گیا جس کو وہاں شری کرشن نے بتایا ابھی جیسے کہ ہم نے بھی بتایا ممائے وانشو جیو جیو جیوت سناتن کہ جیواتم وشد انش ہے جس کے دوارا یہ ہوتی ہیں تو چیتن پرکرتی کے دوارا ہی یہ جو جڑ پرکرتی ہے کریاشیل ہوتی ہے اور ان دونوں پرکرتیوں کا جو سروپ ہے ان کا جو کرنے کا جو کلاپ ہے وہ ہے گنوں کے مادم سے پرکر یہ کاریہ کرتی ہے اس لیے اس کو سی گن میں پرکرتی بتایا گیا یہ جیواتما جب تینوں گنوں کے کارن جڑ پرکتی میں بن جاتی ہے اور تینوں گن ہیں کیا سترم یہ تین گن ہیں تمو گن میں موقع گھنا اندکار رہتا ہے اور رجو گن میں کامنا سے سیت ہو کر کرم پریت ہونے کی چیزا رہتی ہے اور ست میں دار سماد کی رہتی ہے یہ تین گن ہے پرا سبھی کے انترال میں تینوں گن پہلے پرسپت رہتے ہیں کنتو جب ہم اپنی من اندروں کو سکھیوں شریر

جو ہمارے ہردے کے انترال میں ایشور پرکاش آنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں جو تمو گن کا جو موہ کا جو گنادکار تھا وہ سماپت ہونے لگتا ہے جو موہ کا جو گنادکار ہے یہ تمو گن کی پردھانتا میں ہی پایا جاتا ہے کنتو جب ہم جیسے جیسے ہم پرماتما کے چنتن میں لگتے جائیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں یہ تموگن سماپت ہونے لگے گا اس کے پشچات پھر آئے گا ہمارے انترال میں رجوگن کامنا کرنے کی چیشا رہے گی کہ تھوڑا بہت چنتن بھی کریں گے اور کچھ کام کو لے کر کے جائیں گے کہ منوکام پوری ہو جائے تو میں اتنا بجن کروں گا اتنا چنتن کروں گا اتنی مالا جپوں گا یا یہ آپ کو دان کروں گا یہ پُنیہ کروں گا اس پرکار سے کامنا سس کے لگتے ہیں یہ رجو گن کا پرو اور پھر آتا ہے ستو جب ہم جہاں ہمارے سماپت ہوا اس کے بعد ہمارے اترال میں ست کی جاگتی ہو جاتی ہے ستو گن کا پرتا ہے جو پرسپت تھا تو پھر ہمارے انترال میں دھارا دھیان سمادی کی اوستھا آتی ہے پھر اس کے یہیں سے ہمارے اترال میں نشکام کر یوگ کی نشکام بھکتی مارگ کی شروعات ہوتی ہے اس پرکار سے ترگنم پرکتی کا سروپ ہے یہ پہلے تو ہم ترگنم پرکتی کے موہ کے انتر گنے موہ میں دبے ہوئے تھے کنتو بہت چندر کے دوارا دویہ دشی کے سنچار کے دوارا جب پرماتم ہمارے اترال میں یوگ کرنے لگتے ہیں تو دھیرے دھیرے جو پرکتی کا سوامی جو پرماتما کیونکہ بھگوان شری کرشن نے کہا کہ میں جب بھی اوترت ہوتا ہوں منش شریر میں اوترت ہوتا ہوں اب جانتی ماں منتماشرتا موڑ منشی مجھے نہیں جانتے میں منشی شریر کا والا ہوں شریر پرماتما جب بھی اوترت ہوتے ہیں اسے منشی شریر کے انترال میں ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں ہردے کے انترال میں کنتو اوترت جب ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں اپنی ترگن میں پرکرتی کو وش میں کر کے پرگٹ ہوتے ہیں پہلے تو ہم ترگن میں پرکرتی کے وش میں ہیں جب پرماتما کابھاؤ ہمارے ہردے کے انترال میں ہو جاتا ہے تو پرماتم کی جو چیتن پرکر ہے جو جیواتما ہے جو تینوں گنوں میں بنی ہوئی ہے وہ جیواتما کو جو جیواتما ترگن جو ہے اس کو اپنے وش میں کر کے پرگ ہو جاتے ہیں ہماری آتما سے ابھین ہو کر کے پرکٹ ہو جاتے ہیں وہ کیسے یہ جو ترگن جس کے دوارا پہلے ہم پرکتی کے وش میں تھے ترگن مایا کے وہ ترگی مایا پرماتم کے وش میں ہو جاتی ہے اور ترگن کے سنچالک پر جاتے ہیں ان یعنی ستو گنج گن اور تمو گن کا اتار چڑھاؤ پر ہاتھ میں ہو جاتا ہے اسی کو گوسوامی تلسی داس جی نے بتایا کہ ایک رچ گن بس جا کے ایک جگت کی سرچنا کرتی ہے جس کے وش میں گن ہے وہ ہے چیتن پرکرتی اور دوسری ہے اشٹدامول پرکرتی اور مایا جس کے کارن بار بار پرکرتی کی اور گتیشیل ہوتے ہیں اشٹدامول پرکرتی اور ایک ہے ودیا مایا چیتن پرکرتی جس کے دوارا جس کے وش میں تینوں گن ہیں اور جو پرماتما کے دوارا سنچالت ہے جب پرماتما ہمارے ہردے کے انترال میں جاگرت ہو جاتے ہیں تو کیونکہ یہ پرکتی پرماتم کے وش میں ترگی پرکر تو یہ تینوں گن بھی پرماتما کے دوارا سنچالت ہو جاتے ہیں تو جیسے جیسے ہمیں پرماتما بتاتے جاتے ہیں بھگوان ہمارے یوگ کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم کو چلنا ہے اور جیسے جیسے ہم چلتے رہیں گے ویسے ویسے ہمارے اترال میں تینوں گن کا یہ جو پربھاو ہے وہ سماپت ہونے لگتا ہے پہلے تمو گن سماپت ہوگا پھر رجو گن سماپت ہوگا پھر ایک دن ستو گن بھی سماپت ہو جائے گا اس پرکار سے ہم ہی ہمارے میں ستو گن کو بھی ہمارے مہا نے بندھن کا ہی کارن بتایا ہے کیوں کیونکہ جب تک ہم الگ ہیں پرماتما الگ ہے تب تک بیچ میں پرکرتی ودیمان ہے کوئی نہ کوئی کارن اس کے بیچ میں ودیمان ہے کنتو جب پرما کے نرتر چنتن کے دوارا نام کے جاپ کے دوارا مہا پہ چنتن کے دورا لگتے لگتے گن کا بھی جہاں سماپت ہوا تو ہمارے انترال میں جہاں کیونکہ یہ تینوں گنوں کے انسار ہم چلتے تھے جیسے جیسے ہمارے انترال میں تینوں گن جیسے جیسے ہمارے انترا میں گنوں کا دباؤ رہتا تھا ویسے ویسے ہماری منندریاں بھی وکرت تھی جیسی ہماری منندر وکریت ویسے ویسے ہمارے انترا میں سنسکار ارجت ہوتے تھے ویسے ویسا ہمارا سروپ بن جاتا تھا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے کسی وسط کو دیکھا وہ وسط ہم کو لگی تو پھر ہم اس وقت کو پراپت کرنے کی اچھا کریں گے اور دھیرے دھیرے اس وقت ہماری آسکتی ہو جاتی ہے تو اس کے پرتی وہ جو آکار ہے وہ ہمارے لیے بن جاتا ہے وہ وہ ایک سنسکار ہمارے لیے بن جاتا ہے اور جب تک اس پر کو پراپت نہیں کر بھوگ نہیں کر لیتے یا اس اس اس, کا ہم سے جب تک ہم کو ویراگ نہیں ہو جاتا تب تک وہ ہمارے لیے بندھن کا کارن بن جاتا ہے یہی ہے سنسکار جو ہمارے چت کے انترال میں نانا پرکار سے نانا جنم انیک پرکار کے جنموں سے پڑے ہوئے رہتے ہیں کنتو جب ہم چن میں لگتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہمارے لگتے ہیں ہمارے دکھائی دینے لگتے ہیں کہ کون سا ہمارے ہر پڑا ہے کیسے کیسے پڑے ہیں تو بہن چنتن کے دوارا پہلے ہم اپنے بھوت کا سنسکاروں کو سماپت کرتے ہیں اور جہاں بھوت کاپت ہوئے تو ورتمان میں بھی ہم بہن چنتن میں لگے ہیں ایک پرماتما کے نام کے چنتن میں ناپ روپ کے چنتن میں لگے ہیں دوسرا کوئی سنکل کر ہی نہیں رہے ہیں تو جب ہم کوئی دوسرا سنکلپ کر ہی نہیں رہے ہیں تو دوسرا ہمارے لیے بنی نہیں رہا ہے جن من کے دارا ہم سنسکاروں کو ارجت کرتے تھے سنکلپ کرتے تھے وہی منندریا ہماری سیمت ہیں وہ سنکلپ ان سنکلپوں کو ہم نے روکا ہوا ہے نرو کیا ہوا ہے تو وتمان کے بھی ہمارےکارے ہمارے اترال میں ارجت نہیں ہو رہے ہیں تو پھر بوشیہ کے بھی جب وان میں کوئی سنسکار ارجت نہیں ہو رہا ہے تو بھوشیہ کا سنسکار کیسے پڑیں گے کیونکہ جیسے جیسے ہم وتمان میں چنتن کرتے ہیں ویسے ہی ویسے بھوشیہ کے لیے ہمارے انترال میں سنسکار ارجت ہو جاتے ہیں جو پھر اگلے جنموں میں بھوتکال کے روپ میں آتے ہیں کنتو جب ہم نے بھوتکال کے سنسکاروں کو سماپت کر دیا کے ساتھ من کے ساتھ تو اب وسکار ہمارے لیے نہیں بنتے تو اس پر جب ادنت ابا ہو جاتا ہے ہمارے جو چت ہے وہ بڑی پرکار سے رکت ہو جاتا ہے اس پر ست کی پرکاشٹا میں جب یہ ہماری منندریا بڑے پرکار سے سمت ہو جاتے ترگناتیت ہو جاتی ہیں تب ان سنکلپوں کے اتنت بھاؤ میں وکلپوں کے اتنت میں اس پرماتما کا نواس ہے اور جہاں یہ پرماتما کا نواس ہے وہی ہردے ہے جس جس گہرائی میں اس پرماتما کا نواس ہے وہی ہے ہردے اور اسی گہرائی میں پرماتما کا نواس ہے ارتھات جو من اندروں کے سیم کے ساتھ جو کلپ سے رہت جو ہمارے من کا ایک ہردی کی جو ایک گہرائی ہے اسی میں پرماتم کا نواس ہے اور اسی میں پرماتما کا چنتن کیا جاتا ہے اسی لیے یہ تو ہے ہردے کی اتنت نملتا جہاں پہ پرماتما کا نواس ہے ہردے کی پرکاش ہے ایک ہردے کا ایک من کی ایک وشٹ یوگیہ ایک وشان ہے جس کا نام ہردے ہے کنتو پہلے آرمبھ میں ہم دھیان کہاں پہ کریں جب یہ ہردے کی ایک جب یہ من کی ایک پرکاشٹھا ہے من اندروں کے نروپ کی ایک پرکاشٹھا ہے جہاں پہ پرماتما کا نواس ہے جس کا نام ہردے ہے تو اس ہردے میں ہم پرماتما کا دھیان کیسے کریں ہمیں پرماتما کے دھیان کے لیے ہمیں منندروں کا سیم کرنا ہے سنکلپ وکلپ سے رہت ہونا ہے جیسے جیسے ہم اپنے من کا سیم کرتے جائیں گے سنکلپوں سے رہتے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارے ہردے کے انترال میں پرماتا کا دھیان پرماتم کا سوروپ آنے لگے گا کیوں کیونکہ ہمارا جو چکل وکلپ سے رہت ہونے لگے گا تو وہ جو چا جو گہرا ستان ہے جو من کا گہرا ستھان ہے ہردے کی جو ات گہرائی ہے وہ دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں وہ پرکٹ ہونے لگتی ہے ہمیں دکھائی دینے لگتی ہے وہیں پر پرماتما کا دھیان دھرا جاتا ہے تو اس لیے جیسے کہ پوج دادا گرو مہاراج بتایا کرتے تھے ہو کہیں بھی رہو من سے آؤ جاؤ کہیں بھی بیٹھے من کے دوارا میرے سرو کا تھوڑا بہت سرو کا دو منٹ بھی پکڑ لے جاؤ گے جس کا نام وہ بھجن ہے وہ میں تمہارے ہردے میں جاگرت کر دوں گا اور تم وہیں بیٹھے بیٹھے پا جاؤ من کا جو سیم ہے جب تک ہم اپنی من اندروں کا سیم نہیں کر لیتے تب تک ہمارے لیے نام کی کوئی وستو نہیں ہے اس لیے ہمیں پہلے ستھول شریر کے رہتے رہتے ایسا نہیں کہ ستھول شریر کا کوئی مہتو نہیں ہے بڑے بھاگ تن پاوا یہ شریر کا بھی ایک وشٹ یوگیتا ہمارے مہا پھر نے بتائی کنت اس ہر شریر کا جو ہردی ہے اس میں اس پرماتم کا نواس نہیں ہے اس سر میں جو من کا ایک شریر ہے سوکشم شریر اس کی بھی اتن گہرائی میں کارن شریر کے نروز کے ساتھ سوکشم شریر کی بھی گہرائی میں اس پرماتا کا نواس ہے اسی لیے ہم سب لوگوں کو اس پرماتما کوئی پانا ہے تو اس سو شریر کے رہتے رہتے ایک پرماتما کے نام کا جاپ کرنا ہے ایک مہاپرشوں کے سروپ کا سمرن کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے اندروں کا سنگ کرنا ہے جو ہماری اندریاں باہر روپ دیکھتی ہیں باہر رسا سوادن کرتی ہیں وشیوں کا ان اندروں کو پرماتما کے روپ میں دیکھنے میں لگانا ہے اور نام کو پرماتما کے سمرن کرنے میں سننے میں لگانا ہے اور اسپرش کو پرماتما کے پرماتما کے روپ کے پرماتما کے چرنوں کے اسپرش میں لگانا ہے پر سے ہمیں اپنی اندروں کا سیم کرنا ہے پانچواں جان اندروں کا اور اس پر جب ہم اپنے اندروں کا سیم کریں گے تو دھیرے دھیرے ہمارا من بھی ہمارے من کے انترا میں جو سنکلپ ہے وہ پکڑ میں آنے لگیں گے ان سنکلپوں کو نروپ کرتے جانا ہے کہ ہمارے من کے انترال میں کوئی سنکلپ نہ اٹھے تو اس پرکار سے ان کے سم کے ساتھ من کا نرو کرتے جانا ہے جیسے جیسے ہم نرو کرتے جائیں گے ایک پرماتما کے نام کے چنتن میں روپ کے چنتن میں ہمارے اترال میں دشی کا پرا دھاؤ ہونے لگے گا پرمتم کے روپ میں کھڑے ہونے لگیں گے ویسی ویسے ہمارے ہردے کے ہمارے ہر جو مو کا ہے وہ سماپت ہونے لگے گا جہاں موہ کا دھکار سماپت ہوا تو جو ہردے ہے وہ ہمیں دکھائی دینے لگے گا جہاں پہ پرماتما کا نواس ہے اس لیے ہم سب لوگوں کو اس پرماتما اس ہردے کی یعنی کھوج کرنی ہے تو منندروں کا سیم کرنا ہے نام کے جاپ کے دورا مہا پوشوں کے روپ کے سورنگ کے دوارا اوم شری ست گروے بگوان کی جے